بشر بن مفضل نے کہا ہمیں خالد حزہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام امار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینسٹھ برس کے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو دو